یہ کون سا راستہ ہے سرا پر ہونی نیچے یعنی تبکل تبکل علیہ آج جو انہوں نے دیکھ لیا کہ پندرہ سو آدمی نے کئی قلعے فتح کر ڈالے ہیں ہزاروں کا مقابلہ کیا ہے تو ان کے دلوں کے اندر والا اخلاق پیدا ہو گئے تبکل والا اخلاق پیدا ہو گئے تبکل والا سراط مستقیم وہ اختیار کرے وہ سمجھا تھی اور چلاتا رہے تو ہر امر میں آئندہ راہ راست پر علماء نے اس پر کفر کا فتوا لگایا ہے سمجھا اور بہت علماء نے اس پر گمراہ ہونے کا فتوا لگایا ہے زال مزل تو ہر حال میں ہے نہیں زال زال اور مزل وہ تو ہر حال میں ہے ہی ہے سمجھا سی موجودی زال تو ہر حال کے اندر ہے بعض لوگوں نے اس پر کفر کا بھی لگایا ہے کرو و اخرا لم تک بے و اخرا پر چلکا ہے حضرت نمبر تین چلکھا ہے یہ کیا ہے نمبر تین <clears throat> ہاں؟ انعام حصی نمبر تین انعام حصی اصابہ فتح قریبا ایک اور وعدکم اللہ مغانم مغان میں کثیرت خزون ہاتھ دوم اور وہ لن تک درو علیہ ہے یہ انعام سوم حصی ہے کرو مانا وہ اخرا تک تقدر علیہ اخرا صفت ہے اس کا موصوف مغانم اور غنائم جو بھی نکالے اور غنیمتیں دوسری بہت ساری جو نہیں قدرت رکھتے ہو تم اب ان پر اب اب ان پر تم قدرت نہیں رکھتے اب تم ہو کمزور سمجھا اب ان پر قدرت نہیں رکھتے ہو قد احاط اللہ ہو گیا تاکہ احاطہ کر چکا ہے اللہ پاک ساتھ ان کے مستقبل میں تم ان کو فتح ضرور کرو گے کیا مراد ہے وہ اخرا علم تقدر علیہ سے حاشیے میں بین فکور حاشیہ ہے اور دوسری سطح ہے حاشیے کی دوسری سطح دیکھو لسل مراد و من ہو فتح ہو مکہ تھا فتح مکہ تھا لسل مراد من ہو مکہ اس سے مراد فتح مکہ نہیں ہے بل فتح ہو فارس ور روم فارس اور روم کی فتح مراد ہے کیا مراد ہے فارس اور روم کی فتح مراد ہے سمجھا فارس اور روم کی فتح مراد آگے بہار ہی بشارت ان ان لالخلفا سلاست علیہ رضوان یہ بشارت عظیمہ ہے خلفاء سلاث علیہ الرضوان کے لیے بات سمجھ ہے آگے وفی روایت نوخرا اور ایک دوسری روایت حضرت ابن عباس اور حسن بصری ہے محمد اللہ سے اور روایت کی گئی وہ مقاتل سے انہا بلاد فارس اور روم تما فتح دلا بلاد فارس اور اس کے دیگر جو علاقے اور انہوں نے فتح کیے میں ہو اب تم کمزور ہو اللہ پاک نے پھر بعد میں جب طاقت حکم دیا جہاد کیا گیا تو ستا ہو گیا فرماتے ہیں مکان اللہ والا کل اس کی کیا تخصیص ہے اس کی کیا تخصیص ہے اور ہے اللہ پاک اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا اللہ کو ہر کام کی طاقت ہے بلو یہ یہ چھٹا انعام کیا لکھا ہے حضرت ہاں؟ یہ ہے اپنا پھر آج لڑائی نہیں ہوئی ادے بیا میں لڑائی اگر لڑتے بھی تو یہ تمہارا مقابلہ نہ کر سکتے بلو یہ خیبر کے متعلق نہیں ہے خیال کرنا بلکہ یہ کس کے متعلق ہے کفار مکہ کے متعلق ہے اور اگر لڑتے تمہارے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لب اللہ ادبارا البتہ پھیرتے وہ پیٹھوں کو اس کے بعد نہ پاتے وہ ولین کوئی دوست بلا نفیرن اور نہ مدد کرنے والا نہ کوئی دوست ہوتا نہ کوئی مددگار ہوتا دوست سے مراد مددگار سے مراد پیچھے سمجھا رہے ہوں فرق ولی وہ ہے جو مصیبت کو آنے نہ دے نصیر وہ ہے جو آئی ہو مصیبت کو مدد کر کے ٹال دے سمجھا سی سنت اللہ ہے بیان عادت اللہ بیان دستور ہے اللہ پاک کا کیا ہے دستور اور سنت ہے اللہ پاک کی لکھا ہے کفار کے لیے کن کے لیے ہاں اللہ کا سنت اللہ کا کفار کے لیے طریقہ ہے اللہ پاک کا کفار کے لیے وہ جو تاکہ گزر چکا ہے من قبل و آج سے پہلے ہر دور میں ہوتا آیا کون سا طریقہ کہ مقابلہ میں غلبہ اہل حق کو ہوتا ہے کہ مقابلہ میں غلبہ اہل حق کو ہوا کرتا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے اگر کہیں کہیں اس کے خلاف ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے سمجھا ولن تاجیدہ اور ہر جگنی پائے گا تم واسطے اللہ کے طریقے سے تبدیل کوئی تبدیلی ولن تاجیدہ کا نکل کا کسی شخص کی طرف سے طریقہ ہے کسی شخص کی طرف سے نہیں لکھا لکھ لو لکھ لو لکھ لو کسی شخص کی طرف سے کسی شخص کی طرف سے لکھ لیا اور ہر دن نہیں پائے گا تو کسی شخص کی طرف سے یہ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی کفا دیا ہوں کو اے الام انعام چل ہاں، رہا ہے اللہ جتلا رہا ہے میری طرف دیکھو کل میں نے واقعہ جب عرض کیا تھا ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی عرض کیا تھا کہ ہدے میں نے جب آپ اترے ہوئے تھے تو کفار کے کچھ لوگ ایک روایت میں چالیس اور ایک روایت میں ستر ہے وہ آ گئے تھے کہ ہم چھپ کر حضرت پر حملہ کریں اور حضرت کو قتل کر دیں گے صحابہ کرام نے ان کو دیکھ لیا اور پکڑ لیا لے آئے حضرت کی خدمت میں حضرت نے ان کو معاف کر کے چھوڑ دیا اللہ نے فرمایا اس میں بھی بڑی حکمت تھی سمجھا کہ میں نے چھڑوا دیا ان کو وہ کو فائدے ہوں اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے روکا ان کے ہاتھوں کو ہم کم تم سے یعنی تمہارے قتل سے تم سے یعنی تمہارے قتل سے وہ اور تمہارے ہاتھوں کو ان کے قتل سے ان کے قتل سے بے بک نے مکہ تھا سرحد مکے مکرمہ میں بے مکہ تھا سرحد مکے مکرمہ کے اندر کیونکہ حجیبیہ کا کچھ علاقہ حرم کے اندر ہے کچھ علاقہ حرم کے باہر ہے سمجھا خیال کرنا سرحد مکے مکرم کے اندر اے دے یا کم پر ہوگا ورنہ امتداد قتال ہوتا ورنہ امتداد قتال ہوتا لڑائی لمبی ہو جاتی ممباد ان اناج بعد اس کے جو کامیاب کر دیا تمہیں اوپر ان کے تمہیں ان پر کامیاب کر دیا تھا پھر بھی چھڑوا دیا اور ہیں اللہ پاک ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہم الدین کا کافارو اب حضرت شکوا ہے اور ساتھ مکتا بے جا کے کتاب کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے کہ یہ کافر جو ہیں مکے والے ان کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا چاہیے لڑنا چاہیے کیونکہ ایسی ایسی چیزیں ان میں موجود ہیں ایسی باتیں جو مقتوی ہیں کتاب اس کو مقتوی ہے کتاب ہم لکھا ہے مقتضیات کتاب وہی وہ لوگ ہیں کافر نمبر اول مقتدی نمبر اول کفر کیا انہوں نے نمبر دو روکا تمہیں مسجد حرام سے مسجد حرام کے نیچے لکھا ہے اور اس کے طوابے سے مینار وغیرہ اس کے قوابے سے بل ہدیہ نمبر تین اور روکا انہوں نے ہدیے کو الحدیہ ماتوف ہے کم پر سدو کم کا جو کم ہے کم پر ماتوف ہے سدو کم بس سد الحدیہ اور روکا انہوں نے ہدی کے جانور کو معقوفن حال ہونا ان کا جو رکے ہوئے تھے ہدیبیہ میں معقوفن کا منع رکے ہوئے اور کہاں رکے ہوئے تھے میں سمجھا ایب لوگ محلہ جو کہ پہنچے وہ اپنی جگہ کو اپنی جگہ کو پہنچے سے انہوں نے روک لیا جگہ سے مراد مینا ہے کیا مراد ہے مینا سمجھے کہ ولا حضرت ماں نے کتاب کا ذکر ہے کس کا ذکر ہے میرے طرف دیکھو اللہ فرماتے ہیں مکے کے اندر کچھ مرد اور کچھ عورتیں بیچاری مومنات ہیں مومن ہیں تمہارے ساتھی ہیں وہ بیچارے تو ہم کمزوری کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں اب اگر تم آج ان سے لڑائی کرتے تو تم ان کو بھی قتل کر دیتے تم سمجھتے کہ وہ بھی چاہیں کافر ہیں پھر جب ان کو قتل کر دیتے تو بعد میں تم پشیمان ہوتے تو سمجھ رہے ہو اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں لڑا دیتا اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں لڑا دیتا ان کی وجہ سے میں نے لڑائی نہیں کروائی کہ وہ بیچارے قتل ہو جائیں گے رجال کرو مانے کا اور اگر نہ ہوتے کچھ جوان ایمان والے اور کچھ عورتیں ایمان والی جو نہیں جانتے ہو تم ان کو انتا ہم لولا رجال امو مینون و نسا مینا تم یہ مبدل من ہو ہے کیا ہے اور انتا ہم کیا ہے اس سے بدل بدل اجتماع لکھا ہے نا جی؟ اب حاصل کیا نکلے گا لولا انتا کا لولا لولا ساتھ لگے گا انتا کا بدل جو ہے نا وہاں عامل کا جو تکرار ہوگا یعنی اگر نہ ہوتا یہ خطرہ کہ راؤنڈ ڈالو گے تم ان کو لولا انتا کا اگر نہ ہوتا یہ خطرہ کہ روند ڈالو گے تم پاؤں کے ساتھ روند ڈالو گے تم ان کو یعنی مار ڈالو گے تب پہنچے گی تمہیں ان سے مار رہا تم مار رہا کا من ہوتا ہے دلی رنج اور تکلیف دلی رنج اور تمہیں دلی رنج پہنچتا تکلیف پہنچتی ہو افسوس ہم نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا سمجھا تھی مار رہا تم مار رہا تو ان کا معنی مصیبت بھی ہوتا ہے اور جب دلی رنج ہوتا ہے تو یہ بھی مصیبت ہے نا دلی رنج ایک طرح کا دلی رنج اور تکلیف پہنچتی بغیر علم بغیر علم کا مانا بے خبری میں میں بے خبری میں بے خبری میں تم انہیں رود ڈالتے اور تمہیں پھر رنج پہنچتا لے جو دخیل اللہ جی لے جو دخیل اللہ یہ علت ہے اور اس کا معلول مقدر ہے ترک نل آزاد کیا لکھا ہے ہم نے عذاب کو چھوڑ دیا ہم نے کافروں کو عذاب دینے سے عذاب دینے سے چھوڑ دیا تمہیں ان کے ساتھ نہیں لڑوایا کیوں لے جو دخل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ جس کو اپنی رحمت کے اندر جس کو چاہے اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے کیوں اس تو صحیح بھائی ان میں سے کافروں میں سے بھی بہت سارے مسلمان ہونے والے تھے نا بہت سارے کیا تھے آج اگر مارے جاتے تو کفر پر مارے جاتے حضرت عباس فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے حارث بن ہشام جو ہے ابو جہل کا بھائی وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوا سمجھا نا صحیح بڑے صحابہ مسلمان ہوئے سارا بڑے کافی سارے مشرق تاکہ داخل کرے اللہ پاک اپنی رحمت کے اندر جس کو چاہے یعنی ان کی جان بچی تمہارا دین بچا ان کی جو کمزور تھے ان کی جان بچ گئی تمہارا دین بچ گیا لو تو لو لا اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ لو لا مؤمنون و نسا ہے کہاں ہے ہاتھ رکھو لولا رجال مؤمنون و نسا میناتن لازب نل لوین عذابا علیما اصل عبارت یہ تھی لولا رجال مؤمنون و نسا ام مینا تن لاضب عذابا علیما سمجھ رہے ہو لو لو تزیلو لعذبنا ہے نا لو تزیلو یہ لو تزیلو یہ اس لو لا کا یادہ ہے کیا ہے اصطلاحات جب آپ نے پڑھی تھی میں نے ایک اصطلاح سمجھائی تھی یادہ برائے بودھ عہد یادہ برائے آج جو لوگ نہیں تھے دنیا سے وہ بھی معذور ہیں اور ہم بھی معذور ہیں سمجھا سکتے لولا رجال و نساء مومنات اس لولا کا یادہ ہے لو تزیل یہ یادہ برائے بود ہے وہ لولا چونکہ دور چلا گیا تھا اب جب اس کا جواب کرنے لگے تو اس کا اس لفظ کے ساتھ یادہ کر لیا ہے لو تزیل لولا لو لو کا لو آ گیا لا کے بدلے تزیل آ گیا لا کے بدلے کیا آیا سمجھ رہے ہو نا لا کے لیے چلی نا اگر نہ ہوتے لو تزیلو لو اگر نہ ہوتے دونوں کا ایک ہے لو تو لو اگر ہٹ جائیں وہ مؤمنون و مؤمنات لو تزیلو لو اگر جائیں وہ مومنون اور مومنات وہ مومنون مومنات جو کمزور مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے اگر وہ مکے سے ادھر ادھر ہو جاتے لبنا البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان عذاب دردناک دردناک عذاب ہم کو دیتے کا فروغ حضرت قتال کیا لکھا ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہا ہم یہ نہیں ما ندری مر رحمان و رحیم رحیم ہمیشہ پتا رحمان رحیم کون ہے ہم لکھیں گے پرانے نام بسم اللہ ہوں آپ نے سمجھا چلو یہی لکھو اور اس کے بعد آپ نے لکھوایا ہادا ماں علیہ محمد الرسول اللہ انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ اگر ہم تجھے اللہ کا رسول سمجھتے ماں ہم تجھے بیت اللہ سے منع نہ کرتے تو اللہ کا رسول لکھو میں محمد ابن ما ماں علیہ محمد ابن عبداللہ آج میں رسول اللہ بھی ہوں محمد بن عبداللہ بھی ہوں دونوں میری سیٹیں لکھو وہی جب اسی کا ذکر ہے جہال اللہ کا فرو مختی کتاب لکھا ہے کیا لکھا ہے مقتدی کتاب جب کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں کے اندر الحمیتا غرور اور نخوت غرور اور نخوت اور تکبر اور غرور کیا حمیت الجاہلیہ اور غرور بھی جہلیت والا اور غرور بھی جہلیت والا جہلیت والا غرور کیا انہوں نے وہ کون سا غرور ہے حاشے پر جب بین سطور کہیں لکھا ہوگا اس سے مراد وہ ضد ہے جو انہوں نے بسم اللہ اور لفظ رسول اللہ کے لکھنے پر کی تھی ہاں، اس سے مراد وہ ضد ہے جو انہوں نے بسم اللہ اور لفظ رسول اللہ کے لکھنے پر کی تھی سمجھا جب تو کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے دلوں کے اندر غرور اور نخوت کو اور غرور بھی جہلیت والا مرتبہ ہے اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ غرور کیا تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ صحابہ کو سب جوش آ رہا تھا چاہیے تو یہ تھا کہ لڑائی ہو جاتی لیکن میں نے صحابہ کے دلوں میں سکون نازل کیا اور تحمل پیدا کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق چپ کر کے بیٹھے رہے اور حضرت جس طرح لکھواتے رہے وہ سنتے رہے اور لڑائی نہ ہو دیکھو اب انزل اللہ ہو اس سے پہلے عبارت لکھی ہے تو یہ مقتوی تھی کہ صحابہ جوش میں آ کر جنگ کر دیں تو یہ مقتوی تھی کہ صحابہ جوش میں آ کر جنگ کر دیں لیکن فنگل اللہ ہو اتارا اللہ پاک نے سکینت ہو سکون اپنا فیض غیبی اپنا اعلیٰ رسول ہی اوپر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعلی المؤمنین اور اوپر ایمان والوں کے اپنے رسول پر اور الزم ہوں کالے متوا چار کرو مانے کا اور قائم رکھا ان کو الزم ہم کا مانا قائم رکھا ان صاحب کو کالے مت تکوا کل تکوا پر بات تکوے والی پر ان کو قائم رکھا میرے دیکھو کیا مطلب ہے قائم رکھا کالے مت تکوا پر پہلی بات تو یہ ہے ہے کہ سے مراد کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدور ایمان ہے کم بہ کالے مت لا اللہ لا اللہ والے کلمے کے ساتھ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو وہ سن رہے ہو ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب پڑھنے کی عادت ہوگی تو مرنے کے وقت بھی نصیب ہوگا جو میں ہاں، تم نے یہ جو اپنے زبان پر سکوت والی مہر لگا رکھی ہے نا تم کہتے ہو کہ ہر بات بولیں گے ایک کلمہ اور اچھی بات نہیں بولیں گے یہی ہے نا یہاں سے جو نکلتے ہو تو بولنا شروع کرتے ہو یہاں سے نکلتے ہی بولنا شروع ہو جاتے بولتے بولتے تم کرتے سوتے ہو تو بولتے بولتے سوتے اٹھتے ہو تو بولنا شروع کر دیتے ہو باتیں ختم نہیں ہوتی ادھر کی ادھر کی اور کلمہ آتا ہے تو چپ بیٹھے ہو کالے میں تو تکوا سے مراد کل میں تو یہ بہت کیا مراد ہے اور مقصد کیا ہے سمجھ لو بات جس آدمی نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا گویا اس نے اللہ سے وعدہ کر لیا کہ میں تیری اور تیرے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کرتا ہوں ایسا ہے نا جی؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا گویا وہ اللہ سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تیرا اور تیرے پیغمبر کا زندگی بھر متی اور فرما بردار رہوں گا کبھی تیری نافرمانی تیرے پیغمبر کی کبھی نافرمانی نہیں کروں گا صحابہ کرام نے چونکہ یہ کلمہ پڑھا ہوا تھا اس لیے جب نبی علیہ سرا و وقت تسلیم نے انہیں فرمایا کہ چپ ہو جاؤ تو وہ چپ ہو گئے کیا ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر وہ قائم رہ گئے یعنی اس کلمے کے پڑھنے سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدہ کو انہوں نے نبھایا ہے تو سمجھ آیا ہے کرو مانا وہ ہم کالے اور لازم رکھا ان کو قائم رکھا ان کو سمجھا تھی <clears throat> قائم رکھا ان کو کل نکل کالے مکوا پر بات تکوے والی پر لکھائے الا اللہ محمد الرسول اللہ اب جلالین اب جلالین سمجھ آیا ہے قائم رکھنے کا مطلب یعنی صحابہ نے کلمہ پڑھا تو گویا اطاعت اللہ رسول کا وعدہ کر لیا اب اطاعت اللہ حضر رسول والے وعدے پر وہ پکے رہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑنا ہے تو تیار ہو گئے آپ نے فرمایا نہیں لڑنا تو تیار ہو گئے سمجھا رسول وکانو احق کا دیہا اور تھے وہ صحابہ کرام زیادہ حقدار اس کلمہ طیب کے کلمہ تکوا کے زیادہ حقدار تھے نیچے لکھا ہے در دنیا کیا لکھا ہے در دنیا وہ اہل اور اہل اس کلمے کے نیچے لکھا ہوگا در آخرت بیتبار ثواب کے در آخرت بیتبار ثواب کے آخرت میں بھی اس کے اہل تھے طرف دیکھو کیا مطلب ہے بکانو حق کا بحاب اہلا کہ وہ زیادہ حقدار تھے کلمے کے اور اس کے اہل تھے حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ جو صحابہ کرام ہیں کیا ہیں اللہ پاک نے پوری روئے ارد سے زمین سے چن چن کر بندے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے ہیں یہ بندے جو ہیں یہ چاہے چنندہ چاہے چنندہ آدمی ہیں چنے ہوئے آدمی ہیں کانو احب کا بہا اللہ فرماتے ہیں جو جو لوگ میرے پیغمبر کی صحبت اور اس کلمے کے حقدار تھے یہ وہی تھے میرے پیغمبر اور کلمے کے حقدار وہی لوگ تھے کانو احق کا بے یہی لوگ اس کلمے کے زیادہ حقدار تھے جو میں نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائے ہیں یہ مطلب ہے ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے کانو احق کا بے سمجھا ایک آدمی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا تابے دار ہوں جب کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ پھر تابے داری کرے بھی اپنے دعوے کو پورا کرے نا جی اس نے جو دعویٰ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ذریعے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا تابے دار ہوں تو اس کو چاہیے کہ اپنے دعوے کو پورا بھی کر کے دکھائے نا داری کر کے دکھائے نا تاکہ پتہ چلے کہ اس کا دعویٰ سچا ہے جھوٹا نہیں ہے قانون حق کا بہار کا مطلب صحابہ نے جب کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دعویٰ کیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابے دار ہیں تو اب ان پر حق بھی بنتا تھا کہ رسول کی تابے داری کر کے چپ ہوں میں سمجھا ہے قانون آپ کا بہار وہ لوگ اس بات کے حقدار تھے یعنی ان پر لازم بھی تھا کیونکہ ان کا دعویٰ ہے تابے داری کا تو اب اپنے دعوے کو نبھائیں اور نبی علیہ السلام کی تابے داری کریں آپ فرمائیں لڑو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں آپ فرمائیں نہ لڑو تو چپ ہو کر بیٹھ جائے بات رہی ہے مکان اللہ علیما اور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے اللہ کو پورا علم کون حقدار ہے کون نہیں ہے کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا بس یہ بات ختم ہو گئی اب حضرت شبو کا جواب ہے شبو یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ نبی علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ادھر کہتے جو خواب وہی ہوتا ہے پھر گئے عمرہ بھی نہیں ہوا یہ کیا ہوا اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو خواب سچا دکھایا ہے میں نے اپنے پیغمبر کو خواب سچا دکھایا ہے ادھر پورا کیوں نہیں ہوا اللہ نے فرمایا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اب جاؤ اب کے بارے میں تو میں نے نہیں کہا تھا میں نے تو یہ دکھایا کہ تم گئے ہو عمرہ کیا ہے واپس آ گئے ہو اور یہ پورا ہوگا جاؤ گے عمرہ کرو گے بیگم ہوو گے واپس آؤ گے لیکن میں نے یہ تو نہیں دکھایا تھا خواب میں کہ اب جا رہے ہو یہ تو تم نے اجرت کی ہے کرو مانا لقد صدق اللہ جواب شبو چل کا ہے جواب شبو البتہ تاکہ سچ دکھلایا اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارویا خواب خواب آپ نے اپنے رسول کو سچ دکھلایا ہے کے جو بالکل مطابق ہے واقعے کے کی کیا ہے یہ تاکید ہے حضرت بلحق بلحق تاکید لکھا ہے نا نیچے اہتمام لتا دکھولنا البتہ ضرور داخل ہو رہے ہوگے تم ایک دن مسجد حرام کو انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے یہ تبرکن ہے اگر آ نہیں بے غم ہونے والے محل قینا کوئی تو تم میں سے حلق کرانے والے ہوں گے اپنے سروں کو وہ مقصرین اور کوئی تم میں سے قصر کرانے والے ہوں گے لا تخافونا نہیں ڈرتے ہو گے تم کسی چیز سے کوئی تمہیں خوف و خطرہ نہیں ہوگا یہ کام ہو کر رہے گا چھوٹا سا اشکال ہے اندر دیکھو لطد خل مسجد الحرام ان شاء اللہ ہو آمنین آ گیا نا جی اس کے بعد پھر کھڑا ہے محل دین اور مقصری کے بعد لا تخافون آمنین کے بعد لا تخافون کو بولا گیا ہے سوال سمجھ آیا ہے اور لا تخافون کا ایک ہی مطلب ہے تو آمنین فرمانے کے بعد لا تخافون فرمانے کا چی مانا سمجھیے بات جواب جواب نیچے لکھا ہے آمنین کے نیچے لکھا ہے وقت لکھا ہے اور لا تخافون کے نیچے لکھا ہے من بعد الخروج ہاں فرق ہو گیا آمنین کا تعلق ہے وقت دخول کے ساتھ کہ جب مکہ مکرمہ میں تم داخل ہوگو گے اس وقت تم امن کے ساتھ ہو اور لا تخافون کا معنی داخل ہونے کے بعد جتنی عرصہ وہاں رہو گے تو رہنے کے دوران بھی تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اس لیے اب فرق ہے فعالم مالم تالم اب آ گیا جواب شبو اس سال تعبیر کیوں نہ پوری ہوئی اس سال تعبیر کیوں نہ پوری ہوئی اللہ فرماتے ہیں فعال امام عالم تالم ہو پر جان لیا اللہ پاک نے ماں وہ حکمتیں وہ حکمتیں جو نہیں جانتے ہو تم فجال من دون ظال کا فتحن قریبا پس کر دیا پہلے اس کے ظالقہ کا مشاعلہ رکو ہے تعبیر پہلے اس کے کس کے پہلے اس کے کے تھط ہم قریب فتح بالکل قریب یعنی فتح خیبر کیا مراد ہے فتح خیبر مراد ہے سمجھا جی فتح بالکل قریب ہو نبی ارسل رسول جواب کے بعد ترغیب اللہ اتباع رسول و مسئلہ ہوئی سمجھا کہ نبی علیہ السلام کا اتباع کرو مسئلہ توحید کا اتباع کرو حضرت اس آیت کا نام ہے آیت اظہار دین کیا لکھا ہے لکھا ہے تمہارے پاس تو اظہار دین کا والا ہے وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدا ہدایت نام آنے کا کیا کر سو سو ولبی ارسل رسول رحم وہی وہ ذات پاک ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدا ہدایت نامہ دے کر یعنی قرآن یعنی ودین الحق اور مذہب سچا یعنی اسلام دین الحق کا معنی مذہب سچا یعنی اسلام دے کر بھیجا لے جو دے رہو حکمت ارسال ہے حکمت ارسال اور ان کو کیوں بھیجا ہے تاکہ غالب کرے اس کو حالت دین کل ہی تمام مذاہب پر تاکہ غالب کرے اس کو تمام مذاہب پر تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے سمجھا آپ آپ کو بھیجا گیا ہے سمجھ رہے ہو جی؟ حضرت دیکھو سمجھا دوں بات غلبہ دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک غلبہ بے اعتبار حجت اور دلائل کے غلبہ بے اعتبار حجت اور اور دوسرا ہے غلبہ بے اعتبار حکومت اور سلطنت کتنی قسم ہو گیا دو قسم ایک غلبہ بے اعتبار حجت اور دلائل کے دوسرا غلبہ بے اعتبار سلطنت اور حکومت غلبہ بیتبار حجت کے ہر دور میں اسلام کو رہا ہے دلائل اسلام کے پاس ہے باقی مذاہب بڑا ہے لیکن کبھی کبھی جب اللہ مسئلے مصلحت سمجھتے ہیں تو پھر اسلام کو سلطنت کا غلبہ بھی دے دیا کرتے ہیں سمجھ رہے ہو غلبہ حجت اور دلائل کا تو ہر دور میں اسلام کے پاس رہا ہے غلبہ سلطنت کا جو ہے وہ کبھی کبھی ہوتا ہے جب مسلحت ہوا کرتی ہے بات سمجھیے اب یہاں کون سا مراد ہے یاد کر لو یہاں غلبہ سلطنت کا مراد ہے کون سا غلبہ مراد ہے ہاں حجت کا مراد پتہ نہیں جو بھی آسمان سے مذہب آیا یہودیت نصرانیت سمجھا اس سے پہلے حنیفیت جتنی مذاہب آسمان سے آئے سارے مذہب حق ہیں نا جی سارے مذہب کیا تھے اپنے اپنے دور میں ان کو سلطنت اپنا حجت کا غلبہ ہر مذہب کو حاصل رہا ہے سمجھا اس لیے یہ کوئی امتیاز نہیں ہے امتیاز غلبہ سلطنت مراد ہے خیال کرنا تاکہ غالب کرے اس کو اللہ پاک اوپر تمام مذاہب کے سمجھا سی جی؟ نیچے کیا کا ہے سلطنت اصلاحن اصلاحن کہ جب اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے اللہ غلبہ دے دیتا ہے میں کفاد شہیدہ بلّہ پر اور منکرین رسالت کا غص سے غم نہ کریں چونکہ اور منکرین رسالت سے یہ لکھا ہوا ہاں، لکھ لو اور منکرین رسالت سے غم نہ کریں چونکہ اور من رسالت سے غم نہ کریں چونکہ من رسالت سے غم نہ کریں کیونکہ کفا شہیدہ کافی ہے اللہ پاک گواہ گواہ کیا ہے کافی ہے کس بات پر حالا کائن اللہ گواہ اس بات پر کافی ہے کہ اللہ نے جو کچھ بھی وعدہ کیا وہ ہو کر رہے گا مدارک کا حوالہ ہے سمجھ رہے تھے بس محمد الرسول اللہ ولدین ماہو اب حضرت ذرا سمجھ لو بات کو یہ بشار کیا ہے بشارت ہے صحابہ کرام سے اب اللہ پاک حالات بیان کر رہے ہیں حالات دو قسم کے بیان کر رہے ہیں ایک نمبر اول حال اخروی اور نمبر دوم حال دنیا حالات اخرویہ اور حالات دنیاویہ دونوں قسم کے حال آئے پہلے یہ سمجھ لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور تو بہت سارے ہیں سمجھا علماء نے چند دلائل لکھے ہیں آپ حضرات کے پاس حاشی پر عبداللہ نبوت لکھا ہوا ہے جی ہاں یہ چار دلائل ہیں نبوت کے کتنی چار پہلا پہلا کیا ہے حضرت کے جو مو ہیں یہ حضرت کی نبوت کی کیا ہے دلیل ہے مو جو ہیں یہ نبوت کی کیا ہے دلیل ہے نمبر دو کیا لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرے ہوئے واقعات بیان کیے ہیں شعیب علیہ السلام کا واقعہ نو علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کا حضرت حود اور صالح علیہ السلام عبد علیہ السلام موسا اور عیسیٰ علیہ السلام کے تو یہ واقعات سچے سچے یہ پیغمبر ہی بیان کر سکتا ہے اور کوئی بیان سمجھ رہے مورخ جو بیان کرے گا اس میں غلط بیانی ہوگی پیغمبر جو بیان کرے گا چونکہ من جانب اللہ وہی کے ذریعے بیان کرے گا اس لیے سو فیصد سچا ہے تو وہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آدمی چاہے پیغمبر ہے تو سمجھ آیا ہے کتنی ہو گئے دو تیسرا تعلیمات و خسائل نبی علیہ السلام کی تعلیم جو ہے وہ خود شاہد ہے اس بات کی جو آپ کا ہیں ہے آپ نے جو اخلاق حسن کی تعلیم دی ہے وہ سمجھ رہے ہو اخلاق حسن کی جو تعلیم دی ہے آپ نے توحید کی جو تعلیم دی ہے آپ کی تعلیمات خود دلالت کر رہی ہیں کہ آپ کیا ہے اللہ کے پیغمبر ہیں جتنی گئے تین چوتھی چیز جو آپ کی نبوت کی دلیل ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے فضائل اور کمالات ہیں صحابہ کے کمالات یہ بھی نبی علیہ السلام کی نبوت کی مستقل کیا ہے دلیل ہے کہ ایک آدمی ظالم ہے خوار ہے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا ہے لیکن ایک آدمی کی صحبت اس کو لگتی ہے تو وہ باخدا بن جاتا ہے سارا کو چھوڑ چھاڑ کے باخدا بن جاتا ہے سمجھا نہیں تو معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر ہے کہ اس کی صحبت اتنا اثر دکھا رہی ہے مسلط دارمی کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی آیا نبی علیہ السلام کے پاس صحابی تھا حضرت کا اور اپنی جہلیت کا واقعہ سناتا ہے کہتے حضرت جب میں کافر تھا تو میری ایک بیٹی پیدا ہوئی تو بیٹیوں کو تو یہ کافر اچھا نہیں سمجھتے تھے میری بیوی نے میرے ڈر کی وجہ سے میرے کسی ہمسائے کو دے دی کہ تم اس کی پرورش کرو سمجھا سکتے ہمسائ میرے اس کی پرورش کرتے رہے مجھے پتا نہیں ہے کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے میں تاجر صاحب باہر جایا کرتا تھا چھ چھ مہینے لگا دیا کرتا تھا جی وہ بھاگنے دوڑنے لگی چار پانچ سال کی ہوئی ایک دن میں گھر بیٹھا تھا میری بیوی اس کو لے آئی میرے سامنے اور اس بیٹی کو کہا کہ اس کو کہے یا آباتے کیا کہے وہ میرا ابا تو بچی نے کہہ دیا یا باتیں میں نے کہا یہ کون ہے مجھے یا کہتی ہے میری بیوی نے کہا یہ تیری بیٹی ہے تیرے نسخے سے پیدا ہوئی ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا اس کو سنگار کروا عمدہ کپڑے پہنا سنگار کروا اس نے اس کو سنگار کروایا میں اس کو لے کر چل پڑا پھاوڑا بھی اٹھایا کسی جیسے کرتے وہ بھی اٹھائی اور جنگل کی طرف چل پڑا اس کو زندہ درگور کرنے کے لیے لے کر چل پڑا جب جا رہا تھا تو میری بچی مجھ سے بار بار پوچھتے ہیں اے نہ اے نہ جا آباتے اب آپ کہاں جا رہے ہیں میں چپ کر کے جا رہا ہوں آگے گیا جس موقع پہ اس کو دفن کرنا تھا بیگ بٹھا دیا اسے اور گڑھا کھودنا شروع کر دیا اس دوران گڑھا کھودتے کھودتے وہ گڑے سے مٹی جو اڑتی میری ڈاڑھی پر پڑتی تو وہ میری بیٹی میری داڑھی صاف کرتی سمجھا تو میرے ابے کی ڈاڑھی پر مٹی پڑ رہی ہے وہ گڑھا کھود رہا ہے اور وہ ابے کی ڈاڑھی صاف کر رہی ہے کہ مٹی نہ پڑے غبار نہ پڑے خیر میں گڑھا کھودتا رہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوئی گڑھا کھودتا رہا جب گڑھا کھود لیا میں نے ڈالا بچی کو اندر وہ چیختی چلاتی رہی میں نے اسے دفن کر دیا دفن کر کے آ گیا حدیث میں آتا ہے کہ جب اس نے یہ قصہ سنایا نبی علیہ السلام کو تو بکا و اب کا قصہ بھی سناتا رہا روتا بھی رہا نبی علیہ السلام بھی روتے رہے نبی علیہ السلام اتنا روئے کہ حضرت کی جاری مبارک آنسوں سے تر ہو گئے آپ نے اسے فرمایا پھر سنا یہ قصہ اس نے پھر سنایا حضرت روتے رہے سنتے رہے آپ نے پھر فرمایا چھ بارہ سنا دیا بارہ آپ نے اس سے قصہ سنا ایک ہی آدمی ہے اپنی بیٹی کو زندہ بیٹی کو دفن کرتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس قصے کو یاد کر کے رو رہا جی یہ یہ صحبت نبوی کا اثر نہیں تھا تو اور کیا تھا یہی ہے نا جی حضرت نبی علیہ السلام کی صحبت کا اثر تھا اور اللہ نے ان کو یہ کمالات عطا فرمائے تھے تو صحابہ کے کمالات اور ان کے خسائل جو ہیں یہ بھی نبی علیہ السلام اور تسلیم کی نبوت کی چاہے دلیل ہے کیا ہے اس لیے اب صحابہ کرام کے کمالات بیان کر کے حالات بیان کر کے ایک طرف تو صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اللہ ہونے والا لفظ ثابت کیا جا رہا ہے سمجھ رہے ہو محمد الرسول اللہ جی یہ لکھا ہوگا تشریح رسول کیا لکھا ہے ارسالہ رسول رسول کے لفظ کے اندر جو رسول آیا تھا جو اسی کی تشریح وہ کون سا رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ پاک کے چاہے اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چاہے سبحان اللہ جہاں وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے وہ حرم کے بالکل قریب جگہ ہے اب بھی موجود ہے وہ جگہ وہاں کوئی بلڈنگ اور کوئی مکان کہتے ہیں بن ہی نہیں سکتا وہ جگہ نجیوں نے رکھی ہوئی ہے الگ ہے بالکل کوئی مکان نہیں بن سکتا جو بھی بناتے ہیں گر جاتا ہے اللہ کی حکمت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرت لکھا ہے محمد الرسول اللہ پر دعویٰ جی۔ رسول اللہ پر دعویٰ ہے اب آگے دلیل ولوین ولو اور وہ لوگ جو ساتھ ہیں حضرت کے وہ لوگ جو حضرت بلبین ماہ سے مراد کون ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہدے بیا والے ہیں کون لوگ ہیں لیکن راجہ قول پوچھ رہا ہے کہ سارے صحابہ مراد ہے آپ کے پاس عبارت لکھی ہے اردو عربی دونوں پڑھنی ہے اردو میں لکھا ہے عموماً ولوی نماو عموماً اور رفیق سفر حدیبیہ خصوصاً یہ کا ہوا یہ نہیں ہے وہ تو عربی ہے نا عربی تو اور ہے اردو میں پوچھ رہا اردو ہے اچھا اب عربی پڑھو ول مرادو بے اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما شاہد الدے دیا تھا حضرت مراد یہ کہ حدیبیہ والے ہیں وقال الجمہور جمہور کہتے ہیں جمیع او اصحاب ہی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سارے صحابہ مراد ہیں کیا مراد ہیں ہاں ولین ماہو یہ دلیل ہے یہ کیا ہے دلیل ہے اور وہ لوگ جو رات دن حضرت کے ساتھ رہتے ہیں رات دن حضرت کے ساتھ رہتے ہیں میں نے بتایا نہیں سنن دارمی کے اندر ہے یہ واقعہ اچھا سن میری طرف دیکھو ہمارا اور صحابہ کرام کا کیا فرق ہے کیونکہ جن جن چیزوں پر صحابہ کرام کا ایمان تھا ہمارا بھی ان چیزوں پر ایمان ہے یا نہیں ہے جنہوں نے بخاری شریف پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہے یہ لفظ ایمانی کا ایمان جبریل کی بات ہے مستقل وہاں کتاب خداب المان جن جن چیزوں پر صحابہ کرام کا ایمان ہے ان تمام چیزوں پر ہمارا بھی خدا پر ایمان ہے اس کی توحید پر اس کی صفات پر کتب پر رسل پر تقدیر پر خیر و شر پر علاق مومن بہی ہمارا اور ان کا چاہے برابر ہے جن جن چیزوں پر ان کا ایمان ہے تمام ان چیزوں پر ہمارا بھی ایمان ہے فرق ہمارا اور ان کا یہ ہے ماہو کے اندر کہ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے کیا نصیب ہوئی ہے معیت نصیب ہوئی ہے صحبت نصیب ہوئی ہے جو بعد والوں کو نصیب نہیں ہوئی اندازہ فرماؤ اس صحبت کا بھی یہ شان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جی لا تمسنار من رانی ولا من را من رانی جنہوں نے مجھے دیکھا انہیں بھی آگ نہیں لگے گی جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ان کو بھی آگ نہیں لگے گی یہی فرما ہوں نبی کے ساتھ رہنے والے نبی کی مائیت اختیار کرنے والے لوگ جو ہیں ان کی یہ شان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ جہاد کریں گے پوچھیں گے میاں حلفی کم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہو یعنی کوئی صحابی ہے تمہارے اندر تو کہا جائے گا ہاں فلانا ہے تو سیوکت ہو کی برکت سے ان کو سطح ملے گی جہاد میں ان کو کیا نصیب ہوگی پھر ایک وقت آئے گا لوگ کہیں گے حلفی من صاحبہ من صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر کوئی ایسا آدمی ہے جو نبی علیہ السلام کی خاک صحابی کے ساتھ رہا ہو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہ بلکہ نبی کے صحابی کے ساتھ رہا ہو تو کہا جائے گا ہاں ہے یعنی تابعی تو بھائی اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوگی اور پھر ایک وقت آئے گا کہا جائے گا حلفی کم من صاحبہ من صاحبہ صحابہ نبی جو جو انسان نبی علیہ السلام کے صحابی کے صحابی کا صحابی ہو صحابی کے صحابی کا صحابی ہاں یعنی تبا تابعین فجوخت علوم اس کی برکت سے ان کو فتح نصیب ہوگی سمجھا یہ کیا ہے صحبت کا اثر ہے مائیت کا اثر ہے سبحان اللہ حدیث مفسرین کرام نے یہ حدیث لکھی ہے ایک صحابی تھا اس کا نام تھا ابو دہدا رضی اللہ تعالی کیا نام تھا ابو دہدا جو تھا اس کا باغ تھا کھجوروں کا چھ سو کھجور کا درخت لگا ہوا تھا کتنی چھ سو درخت لگا ہوا تھا کھجور کا اور موسم بھی کھجور کا تھا کھجوریں پکی ہوئی تھیں عربیوں کی عادت تھی کہ جب کھجوریں لگتی تھی نا تو بال بچوں سمیت باغ میں جا بیٹھتے تھے کھجوروں کی حفاظت کرتے درختوں پر پرندوں سے بندوں سے پھر وہ جب پک جاتی ان کو کاٹتے پھر ان کو خشک کرتے خشک کر کے جن کو قرضہ دینا ہوتا دیتے بقایا گھر کے لیے بوریوں میں بھر کر پھر واپس آتے تھے یعنی ایک ڈیڑھ دو مہینے جو ہے ان کو وہاں لگتا تھا وہ باغ کے اندر رہا کرتے تھے ابو الدہدا کو یہ خبر ملی اب ابو الدہدا کے بچے بیٹھے ہیں باغ کے اندر کھجوروں کی حفاظت ہو رہی ہے کھجوریں لگی ہوئی ہے موسم ہے کھجور کا ابو الدہدا کو خبر لگی کہ آج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے من دن لگی یقر کردن حسن فجوگا غ ل بل اجر کریم کون ہے جو اللہ کو بہتر قرضہ دیتا ہے اللہ اس کے کردے کو بڑھاتا رہے گا اور کیا دن اسے اجر کریم عطا فرمائے گا ابو دہدا آیا نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے مند الدی مندل اللہ والی آپ نے سنا ہاں میرے اوپر یہ آیت آئی ہے کہنے لگا ہاتھ بڑھاؤ نبی علیہ السلام نے آگے ہاتھ کیا کن لگا چھ سو کھجور والا باغ میں نے اللہ کو قرضے میں دے دیا اللہ کو قرضہ دے دیا میں نے بس اس کے بعد گیا باغ کے باہر کھڑا ہو گیا اندر داخل نہیں ہوا باہر کھڑا ہو گیا بٹن صحیح بیٹھے رہا آپ دیکھ ہوں باغ کے باہر کھڑا ہو گیا اور اپنی بیگم کو بلاتا ہے یا امت دادا اخرو جی اخرو جی امت دادا باہر نکالا باہر نکالا اس نے کہا کیوں اس نے کہا فنی قد اکرت اللہ و رسول ہوں یہ باغ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو قرضے میں دے دیا ہے اسی وقت اپنے بچوں کو باہر نکالا اور اپنے گھر آ گیا یہ برکت تھی بن ماہو یہ حضرت کے ساتھ رہتے ہیں معیت کاملہ کی برکت تھی کہ صحبت کا اثر تھا کہ یہ ان کے دل جو تھے اتنے صاف ہو چکے تھے سارے پہلو رضی اللہ تعالی ولینہ ماہو اور وہ لوگ جو ساتھ ہیں حضرت کے سمجھا حضر سفر کے رفیق ہے میت ہے ان کو دائمہ نصیب ہے رات دن حضرت کی زیارت کر رہے ہیں حضرت کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں حضرت کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو حضرت کے ساتھ ہیں لوگوں یہ میرے محمد کے رسول ہونے کی دلیل ہیں رسول ہونے کی دلیل ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے آج وہ وقت ہے کہ وہ باخدا بنے ہوئے ہیں ایک وقت وہ تھا کہ ڈاکے ڈال کر چھین کر سمجھا چوریاں کر کے وہ کماتے تھے اور اس کو کمال سمجھتے تھے آج وہ ہے کہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں اللہ کی راہ کے اندر یہ دلیل ہے اس کی رسالت کی سمجھ رہے ہو <coughs> میرے طرف دیکھو دو قسم کے حالات آ رہے ہیں کتنی قسم کے اخرویہ اور دنیاویہ اخرویہ اور انسان جو ہے انسان آیا ہے اپنی اصلاح کے لیے کس کے لیے اصلاح کے دو شعبے ہیں کتنی شعبے ہیں سنو بات معاملہ بالخلق اور معاملہ بالحق معاملہ بالخلق اور معاملہ بل بھائی پورا اسلام جو ہے اگر اس کو تم سمیٹنا چاہو تو یوں کہہ دو کہ اسلام کے دو حصے ہیں ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد سمجھا ایسا ہے نا جی اسلام کے کتنی حصے ہیں دو ایک حصہ ہے حقوق اللہ پر مشتمل ہے اللہ کے حقوق ہیں جی اللہ کی توحید کو مانو اللہ کی وجود کو مانو اللہ کی صفات وغیرہ کو مانو نماز روزہ حج کا یہ سب حقوق اللہ ہے اور ایک حصہ ہے جس کا نام کیا ہے حقوق تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اصلاح کے کتنی شعبے ہیں دو ایک معاملہ بالخلق اور ایک معاملہ بالحق انسان مخلوق کے ساتھ معاملہ صحیح کر لے دے خدا کے ساتھ معاملہ صحیح کر لے دے اس نے سارا دین اپنے اندر ڈالا پھر معاملہ بالخلق جو ہے اس کے پھر آگے دو قسم ہیں سمجھ رہے ہو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں کتنی قوتیں دو ایک قوت شاہوانیہ ایک قوت غزبیہ قوت غزبیہ اور قوت شاہوانیہ قوت غزبیہ کی اصلاح ہو جائے کہ جہاں اللہ غصہ کرنے کا حکم دے دے وہاں غصہ کیا جائے جہاں غصہ کرنے کی اجازت نہ ہو وہاں نہ کیا جائے اصلاح ہو جائے قوت غزبیہ کی اصلاح ہو جائے وہ سمجھ رہے ہو نمبر دو قوت شہوانیہ کی اصلاح ہو جائے یعنی محبت جہاں خدا اجازت دے دے وہاں انسان محبت رکھے جہاں اللہ اجازت نہ دے دے وہاں محبت نہ رکھے یہ ہے اس معاملہ بل خلق معاملہ بل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو معاملہ بالخلق کے اندر اصلاح قوت غذبیہ اصلاح قوت شہوانیہ بدرجۂ عتم حاصل تھا بدر پڑھو اب چل کا ہے اور اوقاف اصحاب یہ اوپر اوپر لکھا ہے اوقاف اچھا اور نیچے لکھا ہوا ہے احوال اخرویا اور لفظ ہاشیے پر لکھا ہوا ہوگا سمجھا یہ لکھا ہے ہاشیے پر حاشیے کی دوسری ستر فائدہ نمبر تین ہے جنجان کے اندر حاشیے کی دوسری ستر فائدہ نمبر تین دیکھو کے نمبر اول معاملہ بالخلق پھر اس کے آگے دو شعبے ہیں اصلاح قوت غزبیہ نمبر دو اصلاح قوت محبت و شاوانیہ قوت شاوانیہ کا دوسرا نام محبت ہے کیا نام ہے شاوانیہ قوت کا معنی محبت کی جہاں اجازت ہو وہاں رکھی جائے بس اب آ جاؤ اشدا والن کو فارے چل کا اب نو اول شعبہ اول یہ نہیں لکھا ہوا لکھنا پڑے گا اشدا اوپر اوپر لکھ لو یہاں اشدا کفار الا کے اوپر جگہ پڑی ہے نو ہے اول اب شو اول نو ہے اول اب شو اول نو ہے اول اب شو اول نو ہے اول اب کیا مطلب ہے پہلا شعبہ جو تھا معاملہ بل خلق اس کا نو اول ہے اصلاح قوت غزبیہ کہ وہ وہاں ناراض ہوتے ہیں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے اشدار بڑے سخت ہیں اوپر کفار کے کافروں پر بڑے سخت ہیں وہ سمجھ رہے ہو اللہ نے کافروں پر غضب کرنے اور غصے کرنے کی اجازت دی ہے صحابہ بھی کس پر غصہ کرتے ہیں کافروں پر غصہ کرتے ہیں بڑے سخت ہیں یہ لوگ کافروں پر کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے اور صحابہ اللہ کے دوست ہیں اللہ ان کا محبوب ہے تو ان کے محبوب کا جو دشمن ہے وہ ان کا بھی کیا ہے دشمن ہے اس لیے شدہ والن بڑے سخت ہیں اوپر کافروں کے تو سن رہے ہو صحابہ کہتے ہیں کنا رکھ المامنا وابنا امامنا جہاد کے اندر ہم اپنے چچو کو قتل کرتے تھے چچو کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے ہاں معمولی بات نہیں ہے کہنا سننا آسان ہے ہمارے چچے جو کافر تھے یا ہمارے چچے دار بھائی جو کافر ہوتے تھے ہمارے سامنے آ جاتے تھے ہم ان کو قتل کر دیتے تھے کنا رقط المامنا ابنا امامنا ہم اپنے چچو کو اور چچو کے بیٹوں کو کیا کرتے تھے رہے ہو سبحان اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے حضرت عبد الرحمان کیا نام ہے عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ بعد میں مسلمان ہوئے حضرت عبد الرحمان نے مسلمان ہونے کے بعد ایک دن اپنے والد صاحب سے کہا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ ابا جہاد کے اندر جب تو اسلام کی طرف سے ہوتا تھا میں کفر کی طرف سے تو کئی بار تو میرے وار کے اندر آیا لیکن میں نے باپ سمجھ کر تجھے چھوڑ دیا کئی بار تو میرے کئی بار تو میرے وار میں آیا لیکن میں نے تجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تجھے قتالے نہیں کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر تو میرے وار میں آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑ تو میرے بار میں آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا میں تجھے قتل کر دیتا ہاں جی یہ ہے اشدا الل کفار بڑے سخت ہیں اوپر کافروں کے روحما بینہم نمبر دو کیا لکھا ہے یہ دوسرا نو ہے شعب اول کا اصلاح قوت شاہوانیہ کہ محبت وہ وہاں کرتے ہیں جہاں اللہ اجازت دیتا ہے روحما بینہم رحم دل ہیں وہ آپس میں آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحم دل اور بڑے شسیب ہیں وہ سمجھ رہے ہو ترا رکا کا شوبہ ثانیہ کیا لکھا ہے شوبہ ثانیہ کیا تھا معاملہ بالحق حق حق اللہ کے ساتھ ان کا کیا ہے ترا ہم رکا دیکھتا ہے تو ان کو کبھی تو رکو کرنے والا سجدن سجا دن اور کبھی سجدہ کرنے والا حال ہونا ان کا جو رکو کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں جب تغون فضل من اللہ ورضوانا سبحان اللہ اس سے بڑی تعریف اور کوئی ہو سکتی ہے جی کبھی رکو کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں روحما ہے اشدہ ہے جی اور یہ سب کچھ کیوں ہے رکان سجدہ کیوں ہے نفاق کی وجہ سے ہے جب تغون فضلم غرض عبادت کیا لکھا ہے بولو بولو غرض عبادت کیا ہے اور لکھا عنوان کمال اخلاص کیا لکھا ہے ضرور ہوگا حاشی پر ہے حاشیہ پر جو ابھی حاشی تھا نا دوسرا کمال اخلاص مل گیا ہے سب کو جانی یعنی باتیں نے ایشاں موافق ظاہر باتیں نے ایشاں ان کا باطن جو ہے ظاہر کے موافق ہے ظاہر میں جس طرح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی صرف اللہ ہے اور طلب کرتے ہیں وہ فضلم من اللہ ہے فضل اللہ پاک کا ثواب اللہ کی طرف سے ورانہ اور رضامندی اور رضامندی اور اس کا قرب تلاش کرتے ہیں اللہ کرنے والے ہیں وہ سن رہے ہو کیا بتاؤں نا فضلم من اللہ ہے سیما ماہم فی وجوہ بیان علامت قرب و ابدیت قرب و ہاں علامت ہاں قرب و محبوبیت قرب و محبوبیت اور قرب کی علامت کا بیان ہے سیما ہوں علامتیں ان کی ان کے چہروں کے اندر موجود ہیں من اثر سجود بوجا اثر سجدوں کے ساری ساری رات سجدے کرتے ہیں اللہ پاک کو اس لیے ان کے چہروں پر علامتیں موجود ہیں کیا مراد ہے سیما ہوں کی بجے ہیں من اثر سجود کے بعد لوگوں نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ماتھے کا محراب ہے کیا مراد ہے ماتھے پر نشان پڑ جاتا ہے نا بعض بندوں کو سجا کرنے سے کثرت سجے سے نشان پڑ جاتا ہے وہ کالا داغ ہوتا ہے بلکہ بعض بعض لوگوں کو دیکھا اتنی اتنی چمڑا بھی نکل آتا ہے یہ مراد ہے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے یہ کیا ہے تو سن رہے ہو خبردار یہ بات مراد ہے اللہ کی عبادت کرنے والا اور اللہ کو کثرت سے سیدھا کرنے والا اس کے چہرے پر خاص قسم کی رونق ہوتی ہے اللہ کا جو عابد ہوتا ہے نا اللہ کی خاطر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اس کی عبادت کرتا ہے تو اس کے چہرے پر کیا ہوتی ہے خاص قسم کی رونق ہوتی ہے جو ہر آدمی کو نظر آتی ہے ہر آدمی سے مراد ہم جیسا نا ہم تو فارغ ہیں جو اس لائن کا ہوتا ہے یعنی جو اللہ والا ہوتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا آگے تو اس کے چہرے پر خاص قسم کی رونق ہے یہاں کوئی مراد ہے ماتھے کا محراب مراد بلکہ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ صوفیہ کرام اللہ والے لوگ جو ہیں ایسے آدمی کو مرائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ ریاکار ہے جو ماتھے رگڑ رگڑ کے نشان پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے خود بخود ہو جائے تو اور بات ہے کرو مانا فی ماہوم فی وجو ہے علامتیں ان کی ان کے چہروں میں موجود ہیں من اثر سجود ہے باوجہ اثر سجدوں کے سجدوں کے اثر اور عبادت کی وجہ سے ظال کا مسل ہوں فکرات اضلیت محبوبیت کیا لکھا ہے سبحان اللہ اضلیت یہ اب محبوب نہیں ہے عدل میں محبوب تھے عدل میں کیا تھے پیدا بعد میں ہوئے تعریف ان کی تورات میں پہلے لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ ظال کا مسل یہ مثال ان کی یہ ہے شان ان کی تورات کے اندر اور شان ان کی انجیل میں ان کی شان انجیر اور تورات میں یہی موجود ہے کہ پیغمبر کے شاگرد اشدہ رحما ہوں گے رکان سجدن ہوں گے سمجھ رہے ہو اچھا سی جی۔ وہ آیا ہے نا تاریخ کے اندر